سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکت نماز پڑھتے اور رات کے آخری حصے میں ایک رکت بطر ادا کرتے پھر فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے اور اتنا جلدی ادا کر لیتے کہ گویا کہ اذان یا اقامت آپ کے کان میں ہوتی حدیث نمبر اکیس سو چورانوے مسند احمد